والا میر میسا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضرت ہی کی باتیں ہے حضرت میسا بتاتے تھے حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر بندے بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو حقوق اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو بالکل معاف ہو جاتا ہے ریل بالکل صاف ہو جاتی ہے بالکل صاف حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے بھی اس غلطی کو یا خطا کو بلا دیتے ہیں ان کو بھی یاد نہیں ہے تاکہ کل کو فرشتے میرے بندوں کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ تم تو ایسے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا تم ایسے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو کسی کی نظر میں رسوا کرے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقوا فرض کیا ہے کیونکہ تقوا جو ہے اللہ کے اللہ کا حق بھی ہے لیکن ساتھ میں اس میں بندوں کی عزت اور شرط بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا کرنا نہیں چاہتے جیسے غیبت ہے غیبت کو حرام کر دیا تو غیبت کرنے سے دوسرے بھائی کی ذلت ہوتی نا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندوں کی رسوائی ہو اس لیے منع کر دیا کہ ایسے کام نہیں کرنا قتل ہے مومن کو تکلیف ہوتی کہ نہیں اس کے لوگ کو تکلیف ہوتی ہے منع کر دیا یہ کام مت کرو بد نگاہی ہے وہ ان کو اذیت ہوتی ہے خود خود دیکھنے والے کو اذیت ہوتی ہے بے چین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ میری میری بندیاں ہیں اولاد پیغمبر ہیں یہ حضرت عالم علیہ السلام کی اولاد ہیں منع کر دیا کہ ان کو مت دیکھو کیونکہ ان کو دیکھنے سے تمہارے دل میں تما اور حرام تمام پیدا ہوگی ان کو مت دیکھو یہ میری بندیوں کی رسوائی ہے ایسے ہی پردہ کرنا فرض کر دیا تاکہ خود عورت بھی رسوا نہ ہو وہ وہ بھی تو آخر اولاد پیغمبر ہے وہ اپنے آپ کو رسوا کیوں کرے تو یہ سب حقوق اللہ ہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تاثر سے بالکل پاک ہے معاف فرما دیتے ہیں تو معاف فرما دیا وہاں باقی کچھ نہیں رہتا لیکن شیخ جو ہے وہ بشر ہے شیخ بشر ہے وہ تاثر سے بات نہیں ہوتا تو فرمایا کہ شیخ کو مقدر کرنا شیخ کی طبیعت کو ناراض کرنا یا ایسا کوئی کام کرنا جو اسرارن جو ہے وہ اس کے تکلیف کا باعث کرنا جیسے کوئی بحث مباحثہ یا اعتراض کرنا یہ چیزیں خطا ہونا اور ہے یہ خطا ہونے میں یہ چیز نہیں آتی شیخ جو ہے وہ ایسی باتوں سے ناراض نہیں ہوتے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو تقدر ہوتا ہے تقدر جب ہوتا ہے ہونے کا خطرہ ہے جب جب وہ شہر کی بتائی ہوئی بات پر عمل یعنی اپنی طبیعت کے خلاف خلاف کرے طبیعت میں خلاف خلاف ہو اعتراض ہو اعتراض کا مادہ ہو تب تو جو ہے تقدر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اگر ایسی باتوں پہ جیسے کوئی کسی چیز پہ عمل نہیں ہو سکا یا کوئی گناہ ہو گیا کوئی خطا ہو گئی ان چیزوں سے تقدم نہیں ہوتا بلکہ شہر کی حکم کی صحیح خلاف ورزی خلاف ورزی برائے خلاف ورزی کرنا اعتراض کرنا اور ایسی باتیں جیسے شہر کے سامنے ہی مستعودی رہنا جیسے ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی اور اس مجلس کے دوران حضرت ہی کے اجازت یافتہ ایک صاحب جو ہے وہ اپنے ذکر اذکار کر رہے تھے حضرت کے سامنے تو حضرت پھول پوری نے ان کے خلاف اثر کر لی شہر کی مجلس ہو رہی ہے اور آپ اپنے اذکار کر رہے ہیں اس سے مطلب یہ ہوا کہ آپ شہر سے مستونی ہیں تو یہ باتیں جو ہیں یہ اس میں جو ہے محبت کی کمی اور جو ہے استغنا برتنا جو ہے اس میں بہت سی باتیں پوشیدہ ہو سکتی ہیں تکبر بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے خود بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے تو اس لیے بات یہ بتا رہا تھا کہ شیخ حضرت نے فرمایا تھا کہ شیخ چونکہ بشر ہے وہ تعصب سے پاک نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے بھی ڈرنا چاہیے لیکن چونکہ شیخ شیخ اللہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے ہمارے گمان میں تو اس لیے اس اس, اس سے کے تقدس سے بچنے کی زیادہ فکر کرو کیونکہ تاثر سے بات نہیں ہے اور اگر اس کے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی تو پھر کیونکہ میں حضرت والا نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان اپنے مقبول و مقبولان کے قلوب میں جھانکتے رہتے ہیں جس میں آپ دودھ کیوں بیٹھے گئی میں کاٹوں گا کچھ عجیب بیٹھنا چاہیے تو اس پہ جو یہ فرمایا تھا کہ بھائی کیا بات کر رہا تھا ہاں قلوب میں اللہ تعالیٰ جھانکتے رہتے جن کی محبت ان کے قلوب میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا مقبول بنا لیتے ہیں تو اس لیے شہر کے تقدر سے اور اس کی طبیعت میں جو ہے وہ کوئی ایسا تاثر آ جائے اس سے بچتے رہنا چاہیے بھوک فکر کے ساتھ بچنا چاہیے تاکہ بھی جو ہے اگر شہر کے دل سے اتر گیا تو پھر کیا بنے گا پھر اللہ تعالیٰ جب قلوب میں جھانکیں گے تو وہاں ہم نہیں ہوں گے خدا نخواستہ تو پھر ہم خسارے میں ہوئے تو ان چیزوں سے جو ہے وہ پوچھنا چاہیے کہ شیخ کہیں موجود ہے اور خود کہیں کہیں اور مصروف ہیں اور دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ دوڑ کر نہیں آتے یا چل کر نہیں آتے تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہے پوشیدہ ہیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ امراض پوشیدہ ہیں اس میں امراض اپنے آپ کو شیخ سے کبھی بھی مستونی نہیں سمجھنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے اپنے مشاہد کی محبت بھی عطا فرمائے اور عظمت بھی عطا فرمائے اشعار پیش خدمت ہیں وہ ہمارے مرشد اول سیدی ابول سید محبوبی مرشدی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں فارسی اشعار ہیں یہ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار اپنے بہت ہی مقرر ہمارے گمان میں اقرب یقین یہی ہے کہ سب سے زیادہ مقرر اور بہت ہی عاشق صادق اور صدیق وقت کے لیے ان کی تعریف میں ان کی شان میں یہ اشعار خود حضرت والا نے کہے اس کے شروع کے کچھ اشعار مولانا رومی کے ہیں وہی اشعار حضرت نے اپنے حسام الدین کے لیے فرمائے ہیں اور یہ اشعار بھی جی ہمارے محترم اور معزز جناب عامر صاحب کی فرمائش پہ میں پڑھ رہا ہوں میرے بزرگ بھی بھائی ہیں اور ان کی فرمائش پوری کرنا میری سعادت ہے شروع کے چند اشعار مولانا رومی کے ہیں اس کے بعد کے اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے فارسی اشعار ہیں اور <clears throat> آپ دیکھیں گے کہ شروع سے لے کر آخر تک اشعار میں کچھ آپ فرق نہ پائیں گے ان کے درد محبت میں جیسا کہ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار فارسی کے دیکھ کر فرمایا فرق بین کبا بین مولانا روم آپ میں اور مولانا روم میں کوئی فرق نہیں ہے عشق و محبت کی جو آگ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی اس کی ہمارے حضرت والا کو بھی بہت ہی خوب تیز والی حضرت والا کو پلائی تھی اور ہم تو اپنے شہر کی جان میں سینکڑوں رومی سینکڑوں تبرے تھے اور سینکڑوں سینکڑوں بغدادی اور سینکڑوں باعث پستادیں ہم اپنے شہر کے اکیلی جان میں محسوس کرتے ہیں اس کا عنوان ہے کلام فارسی حضرت عبدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب مدد اللہ العالی در ذکر عزیزم مولوی محمد عشرت جمیل سلم اللہ تعالی یہ یہ عنوان حضرت والا نے خود تحریر فرمایا اشار معرف مصنوعی میں بھی چھپے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت میر صاحب اللہ علیہ سے جب یہ مجموعہ چھپ رہا تھا آئی نئے محبت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے خود حکم فرمایا تھا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اپنے اشعار بھی میرے اس دیوان کے ساتھ اپنے اشعار بھی چپوائے تو حضرت کو تو شاید اس طرف خیال بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور حضرت میر صاحب اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس فقیر نے حضرت سے ضد کر کے یہ اشعار چھپوایا حضرت نہیں چھاپنا چاہتے تھے لیکن میں نے حضرت سے بہت التجا کی اور جو ہے وہ گزارش کی تو حضرت نے پھر احسان فرما کر قبول فرمایا اور پھر اس کا ترجمے کی بھی بہت خواہش رہی میری کہ ان اشعار کا ترجمہ بھی خود حضرت ہی فرما دیتے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی مصنوعی کے اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھا بھی ہے انشاءاللہ اور پڑھوں گا تو ان اشعار کی جو ہے وہ ترجمہ حضرت نے جو خود فرمایا ہے ایک ڈیڑھ سطر کا دو سطر کا وہ ترجمہ بھی الہامی معلوم ہوتا ہے میں نے بہت کوشش کی ایک صاحب سے اس وقت تو کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ انہیں کے ہاتھ میں تھا ان سے کہا تھا کہ اشعار فارسی کے صاف صاف اوپر لکھ کے دے دیں مجھے تو حضرت حضرت کو پیش کر دوں گا کسی ترجمہ اس پہ نیچے لکھ دیں لیکن بہرحال وہ کام نہ ہو سکا اس کے بعد یہ جب یہ چھپنے لگی تو حضرت شاہین اقبال اثر صاحب دامن برکات جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز پیر بھی ہیں انہوں نے ان اشعار کا عاشقانہ ترجمہ اردو میں کر لیا اللہ تعالیٰ کا شکریہ تو میں کوشش کروں گا کہ پہلے فارسی شعر ایک دفعہ پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ شیر پڑھ دوں گا گفت رومی کہ نہ رویت پہ تو اب شورا گیا اچھا ہے اے حسام تین میرے پاس آ دن تیرے بنجر زمین ہو سب کیا بن تیرے زمین ہو سب کیا ساموی بیا کہ پہ تو الشورا گیا یہ بھی بتا چلوں اسے تقریباً تمام حضرات جانتے ہی ہیں لیکن بعض نئے سننے والے بھی ہوتے ہیں ہمارے میر میسا رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے میں اللہ نے ان کو پہچان کرائی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جب حضرت کو یہاں پاکستان میں ایک ایک ایک چند چند لوگ جانتے تھے اور جب حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پاکستان تشریف لائے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا پتا حضرت مولانا شاہ رقب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہاں پاکستان میں آپ ان کے پاس جائیے گا وہاں آپ کو زیادہ نفع ہوگا اب حضرت نے پوچھا تو یہاں بہت مشکل سے کوئی ایک صاحب ملے جو حضرت کو پہچانتے تھے کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اپنے اپنی ذات کو اس قدر فنا کیا تھا کہ یہاں کوئی اس وقت جانتا نہیں تھا اور پھر جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ایک عجیب عاشقانہ قصہ ہے تو حضرت کو دیکھا تو حضرت فرماتے ہیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی بہت ہی طاقتور میگنیٹ نے کھینچ لیا ہو اور اس کے بعد سے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعتم مرگ حضرت والا کی خدمت ہی میں رہے اور ایسے ایسے ہماری طرح نہیں رہے کہ کبھی آ گئے کبھی چلے گئے شروع شروع میں تو یہ ہوا کہ صبح تشریف لاتے تھے حاضر ہوتے تھے اور رات رات گئے پھر واپس گھر جاتے تھے پھر اس کے بعد ایسا حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے پھر ایسا حسن کا انتظام ہوتا گیا عشق کا انتظام ہوتا گیا کہ حضرت والا پھر یہیں کے ہو رہے اور پھر کبھی حضرت کے پاس سے گئے نہیں تقریباً چھیالیس سینتالیس برس حضرت والا کی صحبت میں جیسے دودھ پیتا بچہ رہتا ہے ایک ہی شیخ کی خدمت میں اتنی بڑی عمر گزارنا تاریخ میں شاید اس کی مثال کوئی نہ ہو اور عشق و محبت بھی اس پائے گا کہ واقعی جو حضرت نے یہ شعر فرمایا ہاں، جو سو جانے عنایت ہوں تو سب تم پر فدا کر دیں تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں بالکل ایسا ہی کر دکھایا کہ شہر کی ذات میں ایک تو ایسی ایسا فنا ہوئے اور دوسرے یہ کہ شہر پر جان چھڑکتے تھے کہ واقعی اگر کوئی موقع آتا اور پہلے زمانے میں ایک دو مواقع ایسے آئے گی تو حضرت حضرت ان فطروں کے آگے ایسے سینا سفر ہو گئے کہ کوئی بھی ان کا مد مقابل نہ تھا تو ایسی جان حضرت فدا کرتے تھے اپنے شہر پر اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کو غصہ زیادہ آتا تھا وہ سب لائمی ہے ہم کو کم فہمی ہے حضرت کو صرف ہم نے دیکھا غصہ کرتے ہوئے تو شیخ کی کہیں بے ادبی ہو گئی یا شیخ کی شیخ کو کوئی ایسا کام ہم نے کر ڈالا جس سے شیخ کو اذیت ہو تو اس پہ غصہ آتا تھا اور وہ غصہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا تھا اس کے بعد جو جو محبت فرماتے تھے تو وہ غصہ غصہ کیا تھا وہ اس قدر محبت فرمانے لگتے تھے پہلے سے بھی اور اپنی ذات کے لیے کبھی ہم نے میں تو اس کا گواہ ہوں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ حضرت نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا ہم نے بہت سی بے وقوفیاں کی بہت سی ناقدریاں کی بہت سی کام ایسے کیے جو حضرت کی مزاج کے خلاف ہوں گے لیکن حضرت اللہ علیہ نے کبھی ان باتوں پہ نہیں ڈانٹا گفت رومی شناخت جانے من جانے پورا یاد اتحاد و ماجرا کیونکہ میری جان تیری جان سے متحد ہے عالم روحان سے عالم ارواح میں جن جن جن جن بندوں کا آمنا سامنا جن ارواح کا ہو گیا انہیں کو یہاں اس دنیا میں بھی مناسبت رہی کیونکہ میری جان تیری جان سے متحد ہے عالم روحان سے گرنا بودے فن نہ جو بو ورنہ بودے فر گا تمگو گئی گرنا ہوتی خلق نہ جو کسی اور نہ ہوتا ہم کا دل گو گائی درمدی ہم داد مانی داد میں غیر ہی منطق لگے بخشاد میں تب تیری تحسین کو پر توڑتا تیری مدحت میں زبان کھولتا شرم تو میں بس بل لے جہاں ہم چورا دے عشق دارم در نہاں تجھ کو پہچانے کہاں جہاں مثل راز عشق تو مجھ میں نہا یہ میں اس لیے پڑھا ہوں کہ مجھے فارسی میں کچھ تبن زیادہ شیرنی معلوم ہوتی ہے تو میں پہلے اس طرح سے سنا دوں گا تاکہ مطلب کچھ کچھ واضح ہو جائے پھر اس کے بعد میں تو فارسی میں پڑھوں گا دیکھیے شیخ شیخ اپنے مہید کے لیے یہ کیا کلمات سے نواز رہا ہے شہر سبحان یہ عشق کی کرامت ہے عشق عشق حاصل کرو دیکھو شہر کے عشق نے کہاں سے کہا شہر کی عشق کی پرواز دیکھو کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے تجھ کو پہچانے کہاں کہا جہاں مثل راز عشق تو مجھ میں نہاں مد میں تو ہے بس گویا مندر مجمائے روحانیاں تیری مدحت بائیں خفاش دیکھو کیا کرنا ہے جو لوگ حاصلین ہیں جس طرح مولانا رومی اور حسام الدین کے حاصلین تھے ایسے ہی اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے چونکہ یہ لوگ جو ہے یہ حسد کرتے ہیں حسد کرنے والا ولی اللہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو حسد کرتے ہیں جو حاصلین ہو ان میں کسی کی محبت بیان کرو تو حسد اور بڑھ جاتا ہے اور چلنے لگتے ہیں تو ان کے بجائے میں مجمع روحانیاں یعنی جو اللہ والے لوگ ہیں جن کے دل پاک و صاف ہیں حضرت ہمارے خطمہ حضرت مولانا شاہ عبد المکین صاحب دامد برکات اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر مستمل رہتا فرمائے حضرت کو اسفار پر اسفار اور بیانات پر بیانات اور جامعہ کی الامت کی اس قدر مشاغل کے ساتھ اس قدر ذوف ہو گیا ہے حضرت کا کل پیغام آیا تھا ہمیشہ اس وساطت سے حضرت نے فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ بس اب کس طرح پہ پڑا رہا ہوں ہمت ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت والا اس قدر مشغول رہتے ہیں دین پھیلانے کا غم دین کے پھیلنے کا غم اور اللہ کی محبت کے نشر کا غم حضرت کو بے چین اللہ والوں کو بے چین کیے رہتا ہے تو حضرت فرماتے تھے فرماتے ہیں کو فرس در طریقت ماں کی نداشت ہمارے طریق کا جو راستہ ہے اللہ کا جو راستہ ہے اس میں دل میں کی نہ رکھنا کسی کے لیے دشمنوں کے لیے ہو دوستوں کے لیے ہو دوستوں کے لیے تو کجا دشمن کے لیے بھی کی نہ رکھنا ہمارے راستے میں کفر ہے کفرست در طریقت نہ داشتن آئی سی نہ جو نہ داشتن میرا تو راستہ میرا طریقہ میرا آئین میرا قانون اللہ کے راستے میں چلنے کا قانون یہ ہے کہ اپنے سینے کو آئینے کی طرح صاف شفاف رکھو کسی کے لیے دل میں میل نہ ہو دوست کے لیے گجا دشمن کے لیے بھی دل میں میل نہ ہو ہاں، مجھے تو ہے مندر مجمائے تیری میں دمکا رنجے خفاش خفاش بنا ہے لڑا جو جس منہ سے کھاتا ہے اسی منہ سے ہکتا ہے ریبتیں کر رہا ہے کہیں حسد کر رہا ہے کہیں جل رہا ہے کچھ کر رہا ہے یہ خفاش نہیں ہے تو کیا ہے تیری میں دمکائی سے رن میں کروں گا مجمع شاہی تلاش یہ ماشاء اللہ اصل صاحب کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لے آتے ہیں پھر جہاں موقع ہوتا ہے فٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو مجمع شاہی یعنی جن کی پرواز اللہ تعالی کی طرف ہے میں تو اس میں تیری تعریف کروں گا مجمے تو ہے مندر مجمائے روحانیاں قدر تو اندر کے عقول ابل در شر ہے شما کا قدر تیری عقل سے ہے بال عقل ہے راہ ہے تیری پر دیکھا عقل کے مقابل کیا ہوتا ہے عشق بس عقل سے راستہ طے نہیں ہوتا دیوانگی سے راستہ طے ہوتا ہے عشق سے راستہ طے ہوتا ہے قدر تیری عقل سے ہے بالا پر عقل حیران ہے تیری پر را ہی گر پا رہا پوشا نند کو تورا نہیں جاتے ہیں کہ ان کے جو عشق و محبت کا جو آگ ہے اور سورج ہے اس میں مٹی ڈال کر اس کو کسی طرح اس چراغ کو بجا دیا جائے کیونکہ حسد یہی ہے حسد جو ہے وہ دوسرے کے زوال پر خوش ہوتا ہے تو ان کو زوال جو ہے پسند ہوتا ہے چاہتے بندے نم سے خراب کر دے تیرے ساگو تیرا آتا چاہتے میں بندے سے خراب کر دے تیرے ساگو تیرا آتا چونکہ اخوارا دلے کی نادرس یوسف ہمرا آر چہ بھولا ترس کی نہ پرور کیونکہ ہیں بھائی تیرے تو ہے تو ہے بہتر چاہے یوسف میں رہے یعنی کہ تم چھپے رہو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے تمہاری شہرت ہوگی تو تم کو حاصل رہنے نہیں دیں گے چین سے لیکن کتنا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا لیکن پھر کیا کیا کیا انعامات ملے کیا ان کا مقام تھا کینا پرور کیوں گے بھائی تیرے تو ہے بہتر چاہے یوسف میں رہے جملہ ہی اشعار کے من پول ہو دربیا میں آہو سا ہوتی گوشت جتنے بھی اشعار ہیں یہ من پھول ہیں میرے حسامتی کا پھول ہیں یہاں سے اشاد والا کے شروع ہو گئے جانے عشرت عشرت جانے مناس دکھا جانے عشرت عشرت جانے منا میری جان کی خوشی ہے میری میری عشرت کا باعث ہے جانے عشرت عشرت جانے منا جانے وہ ہر لگم مستان منا جانے عشرت میری عشرت کا سبب کیونکہ وہ ہر دم ہے مجھ میں مست اب اے تین کی در جان من اے تو ہم راز دلے رنجان من تو تو ہے ہے میری ہی شا شہر جس کو ایک دفعہ اپنا بنا لے اس کو اللہ تعالیٰ بھی اپنا بنا لیتے وہ اللہ کا بھی معقول ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے جس پر شہر کی نظر ہوتی ہے اس کو اس پر اللہ کی بھی نظر ہوتی ہے اور اس پر وہی کہ حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام اے تو ہے میری جا ہی ہے ہم راج کر دے آشا اے حسام کی ہی کر جانے من اے تو ہم راج دلے رنجانے من سینا ہے تو پورے سرو دیکھو شہر سردی کرا شہر جو اتنے اعلیٰ مقام پر ہے تو اس کے خود سینے میں کتنے اللہ کے عشق و محبت کے راز ہیں وہ گواہی دے رہا ہے کہ تیرے سینے میں اشراف اشرار اسرار و رموز پور سے پور ہے تیرا سینہ اسرار و رموز اللہ کی محبت اور معرفت سے پور ہے اگرچہ وہ شہری کا فیضان ہے لیکن فیضان کی بھی تو مقدار الگ الگ ہوتی ہے بقدر ریزر ہوتی جو سینا راز را دے کو دو تیرا جینا کو راز عشق سے تیرا دل لب ریز راز عشق سے تیرا جینا کو راز عشق سے تیرا دل لب ریز راز عشق سے یہ آج کتنے برس میں نہیں کیسا ہے جو اللہ کی محبت اور معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو اس میں ترقی پہ ترقی ہوتی رہتی ہے وہاں ٹھہرا نہیں رہتا آدمی ترقی پہ ترقی ہوتی رہتی ہے ایک کو اشعار کم از کم تیس برس پہلے کے بعد معلوم ہوتے ہیں مصنوعی کب چھپی تھی وہ کیا برس ہو گئے انیس سو ستر تیس یہ شروع کے تقریباً ہے تقریباً شروع میں ہی اصل میں عشق کی پرواز اتنی اتنی ہے اونچی اور اتنی تیز رفتار ہوتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں دم کے دم میں کہاں سے کہاں پہنچا دے اللہ ہی صحیح بات تو یہ بتا رہے ہیں کہ انیس سو ستر میں معرف مصنوعی چھپی تھی اور اس میں اشار پہلی چھپے ہوئے اب یہ اشار کب حضرت نے تحریر فرمائے تو تقریباً شروع ہی کے اشار ہو گئے چالیس پینتالیس برس پہلے کے اسرار و رمو میرا سد کو نو تیرا سینا راز عشق سے تیرا دل لب رے راجے عشق سے جان کشد ہنما سپن تیرے تو جانے من جو شد لبن دیکھئے کیا سنانا یہ حضرت والا کا سب کا ہی کہ حضرت والا رحمت اللہ فرما رہے ہیں تو میری تقریر کا تو میری تقریر کا موجی تیری خاطر جو شمارے شیر تھی شیر مانے دودھ یعنی اللہ کی محبت اور معرفت کو دودھ سے تعریف کیا جاتا ہے دین کو جب بھی جیسے خواب میں دیکھے دودھ دودھ پی رہا ہے یا دودھ دیکھے تو اس کی اس کی بشارت ہوگی علامت ہوگی رہی اللہ موت معرفت اور محبت اور دین اس کو عطا ہوگا تو یہ یہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جب بچہ روتا ہے بل بلاتا ہے تلب دکھاتا ہے تو ماں کی چھاتی میں خون دودھ بن جاتا ہے اور پھر وہ اس سے سیراب ہوتا ہے ایسے ہی جو سالک طلب دکھاتا ہے جو طلب صادق دکھاتا ہے اور اس میں تڑپتا ہے جیسے پیاس سے تڑپ رہا ہو ایسے کوئی تڑپتا ہے تو اسی درجے کا جوش پیر کو آتا ہے اور اور اللہ تعالیٰ اس کی طلب طلب کے سستے میں ایسے ایسے مضامین کو عطا فرماتے ہیں اور دیکھ لیجیے آپ کے یہ خزائے نے و محبت آپ کے پاس ہے یہ آپ کے لیے ہم نے تین کتابیں رکھی ہیں وہ لے کے جائیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایسے عجیب و غریب مرف ہیں جو اور مواعد میں شاید اللہ ماشاء اللہ کہیں ہو عجیب عجیب مضامین اللہ کی محبت کے ہیں اور وہ وہی وقت تھا جب حضرت میسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے حضرت کی خدمت میں رہتے تھے اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنایا بھی تھا کہ نازم آباد میں وہاں کہ ہم نے دیکھی تو نہیں وہ جگہ لیکن وہاں سے حضرت کھڑکی میں کھڑکی کھولتے تھے اور حضرت میر صاحب کو فرماتے تھے میر صاحب یہ مضمون نوٹ کر لو اور نوٹ کرا کے اور کھڑکی بند آرام کے لیے تشریف لے جیسے جیسے چیز آئی فوراً جو ہے وہ منتقل کر دی اوپر سے آ رہی ہے ایک سلسلہ بنا ہوا ہے آئی یہ لو آئی یہ لو آئی آئی تو اب اس وقت تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انسان ہے حضرت نے ان کو کو رجسٹر میں ہم جب آئے تھے نئے نئے تو ہم نے دیکھا یہ قدیم سے رجسٹر ہیں کچھ بوسیدہ سے تو کیوں حضرت اس کو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا تو کیوں حضرت اس کو اتنی جان سے زیادہ اپنے ساتھ الماری تھی اس میں لاک کر کے رکھتے تھے تو معلوم نہیں اتنے عرصے سے رکھے ہیں کچھ کام بھی نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا بہت عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کیا چیز ہے پھر اس کے بعد اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ وہ ابھی تو بہت کچھ ہے وہاں تو وہ تو ابھی اس میں آیا ہی تحریر میں معلوم نہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے نہیں لیکن یہ کہ اس حضرت کا احسان ہے کہ وہ پینتالیس پینتالیس برس پہلے کے ملفوظات حضرت نے تحریر کر کے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ چھپوا بھی نہیں اپنی حیات مبارک میں جانے تو کشد بہر تو جان من جو شد لبن خسرو روح دہرے کو بہر افسر جان تو خسرو نمو خسرو ہے سلطان کی خوشبو ہے تو جان افسر کے لیے خسرو ہے تو سلطان جان تو در عشق باشد با وفا کیا شیر سبحان اللہ جان تو در عشق باشد با وفا بلکہ آمو جد وفا تو وفا جان تیری عشق میں ہے با وفا دیکھو شیخ کو جوائی دینا ہے جان تیری عشق میں ہے با وفا تجھ سے سیکھے خود وفا کیا ہے وفا تیری عشق میں ہے با وفا تجھ سے سیکھے خود وفا کیا ہے وفا تجھ سے خود سیکھے تجھ سے سیکھے خود وفا کیا ہے وفا آپ کی شے کی دعائیا ہے حسن میں گردان خدا آپ نہ بوگ برتا نہ خدا حاسدی کا منہ نہ دکھلا ہے خدا آپ کے بدم بوگ بروا ہے خدا اب ایک دفعہ پھر اس کو پڑھوں گا صرف فارسی حاصل شاید گرومی ہوتی گیا ن رویج تیجوشو راگیا رومی این سام کے نوج تیجو ال شو را گیا چوشنا سد جان من جانے تھوڑا یاجو ترندیہ ہارڈو پاجرا یاجو ترندیہ ہارو پاجرا گر بو دی فلک مجو بوکتی گرم بو دی فل ماں بوکتی ون بو دے فلکنا تنگوئی ورن بو دے فلکنا تنگوئی درمتی ہر دان مانی دات میں حق داد دادی داد میں بر منت بخشاد میں شرم تو میں بس پر ہے لے جہاں ہم چرا دے دار در نا شرم تو میں بس پر ہے لے جہاں ہم چرا دے دار در نا میں تو ہے بس بادندانیا گول مندر مجمائے روحانیاں زندانیاں کہتے ہیں نفس کے پہلی ہیں نفس کی بات مانتے ہیں مر میں تو ہے پس زندانیاں گول مندر مجمائے قدر تو گل اصل کے پھول اقدر اقدر شرح شما باشد قدر تو گشت کے شرح شما باشد ترشد ات کر سنگ ہی گل پا رہا ات کر دستیل بندے جو نفس کے یہ شار کا اور ہے لیکن گل پا رہا حضرت نے بتایا گل پا رہا ہے یعنی کہ مٹی کے ٹھیلے جو جو اندر سے اخلاق رضیلہ سے بھرے ہوئے ہیں حسد کینا بغض اور غصہ اور طرح طرح کی بیماریاں غیبتیں یہ یہ کیا ہے مٹی کے ڈھیلے ہیں جو اپنے اپنے آپ کو مٹی بنائے ہوئے ہیں اخلاق رضیلہ سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ مٹی سے بدتر ہے گر پا رہا مٹی کے بنے مٹی کے ڈھیلے پد کر دستند ہی گر پا رہا پد کر دستند ہی گر پا رہا بپوشانند پور شی دے تے بپوشانند پور شی رے تورا چونکہ دوارا دل کی نا چونکہ دوارا دل کی نا یوسفم را کا سے اولا کرم را سے اولا کر جمل ہی اشان کے ملبو در بیا آ سام بو جانے شرطرتے جان منا عشرت شرطرتے جانے منا جانے او ہر لنگ مانے منا جانے او ہر لنگ ماستا منا جانے شرط تانے منا عشرت شانے منا جانے او نر لنگ مستانے منا جانے او ہر لنگ مستانے منا اے بساموں ہوتی تئی در جانے من اے ساموں ہوتی تئی در جانے من اے تو ہم را دے رنجان من اے تو ہم را دے جلے رم جانے من سی نیے تو بھیاسرارو روم سیما تو گل اصرارو روم راج کو راسد کنون راج کو راسد گنون سینا راج وشو کنون جان تج می کشد الپن جان کشد الما تم بیر تو از جان من جوشد لبن بیر تو از جان من جوشد لبن خوش رو رے جسا ہو تین گو خوشا ہو تین گو ڈرے اب تر جان خسرو نمو میرے اختر جان تو بلبی آمو جد بفا تو بپا بلبی آمو جد بپا جانتوں گھنیشو باشد با با بلبی آمو جد تو بپا جانتوں گھنیش باسد با با بلبی آمو جد رپا تو بپا اللہ محفوظ نہ بول گردا نکتا آپ بسنا بوگ جدا نکتا خدا سد میں بوجھ جدہ نکتا آپ بس میں بوگ دردہ نقدہ جانے شرت نیشتے جانے منا جانے شرت نیشتے جانے منا جانے ہر لہر مستانے منا جانے وہ ہر لہر مستانے منا اے مسامو تین تو جانے من اے تو ہم راتے دلے رن جانے من اے مسامو تھی تو ادھر جانے من اے تو ہم راتے دلے رم جانے من سینا ہے تو گرد اسرارو و راج دام عشق و تیرا ست کنون سینا ہے تو گرد و اسرارو راز عشق و آج تیرا کنون جان تو تھومی کش نا سخن جان تو چومی کشد کشدر نا سفن

مضمون چل رہا تھا حضرت والا کا والا رحمۃ رحمت علیہ کا کہ اختلافات نش بندی وردی چشتی اور قادری یہ مناسب نہیں ہے وہی جو ابھی عرض کیا کہ اپنے اپنے طریق کو اپنا دیتے رہو لیکن دوسرے کسی طریق کو حقیر نہ جانو کچھ معلوم نہیں کہ ہمارا انجام کر کیا ہوگا اور یہ تمام کے تمام سلسلے چاروں سلسلے بالکل پروق ہیں اور باقی ہیں اب تک تو ان کو حقیر جاننا جو ہے وہ بس تباہی کی علامت ہے اب حضرت فرما رہے ہیں لیکن بعض نقش بندی بعض وقت چشتیوں سے بھی آگے ہوتے ہیں بتلائیے کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے کیسا پایا سراپا عشق و محبت پایا یا نہیں بس کیا کہوں کہ ہم ان پر دیوانے تھے لیکن وہ بھی ہمارے دیوانے تھے جب بھی کوئی ان کے پاس جاتا تھا حضرت مجھ سے مجھے ضرور پوچھتے تھے ایک خط میں مجھے لکھا تھا کہ تم سے زیادہ میرا دنیا میں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے میر صاحب اس کے گواہ ہیں اور جب میں خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو وہ شگفتہ ہو جاتے تھے جب حضرت میرا واز کرواتے تھے تو یہی فرماتے تھے کہ یہی روح المعانی اور بھی مولوی بیان کرتے ہیں لیکن مجھ کو مزہ نہیں آتا مگر جب تم بیان کرتے ہو تو اس کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے میں نے کہا حضرت ہم آپ کے شاگرد ہیں آپ جیسے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھا کر وہی چیز درد محبت سے بیان کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں لذت ڈال دیتے ہیں اور دوسرے خالی علمی باتیں کرتے ہیں یعنی ان کے نقوش اور حروف میں اتنا رس نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے محبت کی رس ملائی نہیں کھائی رس ملائی والوں سے دوستی نہیں کی اور رس والوں کی جوتیاں نہیں اٹھائی اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مولوی کو اپنا درد بھرا دل دے تو پھر یہ مولوی مولاوی یعنی مولا والا ہو جاتا ہے اور چمک جاتا ہے اللہ اس سے دین کا عظیم الشان کام لیتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے انہی علماء سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ کام لیا ہے جنہوں نے اللہ والوں کے ساتھ ایک زمانہ گزارا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی یہ بات مشکار شریف کی حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ جو کسی اللہ والے کا اکرام کرے گا اپنے نفس کو مٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اکرام دنیا نصیب فرمائیں گے آپ بتلائیے کہ شہر کی عزت اللہ کے لیے ہوتی ہے یا دنیا کے لیے ہوتی ہے یہ عزت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اس کا سلا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائیں گے اور جس کا اکرام اللہ کرے گا ساری دنیا اس کا اکرام کرنے پر مجبور ہوگی اور اللہ تعالیٰ جس کا اکرام فرماتے ہیں اس کو جزا جداؤں اضافہ دیتے ہیں اکرام شہد کا استدلال نصر قطعی سے یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے حکیم علومت فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے لیے شہد کی عزت کرتا ہے تو یہ تو وقت روح پر عمل ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ میرے نبی کی عزت و توقیر کرو حکیم علومت بیان القرآن کے حاشیے میں لکھتے ہیں یہی آیت دلیل ہے شہر کی عزت اور توقیر کی اگر کوئی شخص شہر کی توقیر نہیں کرتا خالی محبت کرتا ہے تو اس کا اس آیت پر عمل نہیں ہے اور وہ کامل نہیں ہو سکتا اس لیے حکیم الامت کا مشورہ ہے کہ ہمیشہ شہر کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو وہی مضمون آ گیا خالی محبت سے کام نہیں چلے گا ورنہ خالی بو نازل ہوتا سبحان اللہ کہ اے لوگوں میرے نبی سے محبت کرو لیکن تو وقت نازل فرمایا کہ میرے نبی کی عزت کرو یعنی محبت پر عظمت غالب رہے اس لیے محبت اور عظمت شیخ شہر کے حقوق میں اس لیے محبت اور عظمت شہر کے حقوق میں سے ہے شہر کی محبت کو عظمت کے ساتھ جمع کرو کیونکہ یہ اللہ کی راہ کا راہبر ہے جب منزل قیمتی ہے تو راہبر بھی قیمتی ہے اور راستہ بھی قیمتی ہے اللہ قیمتی ہے یا نہیں تو کیا ان کی منزل قیمتی نہیں ہوگی اور اس منزل تک لے جانے والا رابط قیمتی نہیں ہوگا اس راستے کا ایک ایک کانٹا بھی قیمتی ہوگا اور ایک ایک پھول بھی قیمتی ہوگا عناصر پر عشق اتنا غالب ہونا چاہیے کہ عناصر کے تقاضے باقی نہ رہیں یعنی سستی نیند وغیرہ کا بلبر باقی نہ رہے یہ سب شیطانی اثرات ہیں عشق میں اتنا جلا بھونا رہنا چاہیے کہ شہر کے سامنے اللہ کی محبت کے مضامین کے لیے شگفتہ شاداؤں فرحاں اور خندہ رہے اور رگ رگ میں بجلیاں دوڑ رہی ہوں اپنے اپنے شہر کا کروڑ کروڑ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شہر نے رات کے ایک ایک بجے تک جگایا بارہ بجے جلسہ ختم ہوا ایک بجے تک میں نے حضرت کے پیر دبائے اور پھر تین بجے اٹھ گئے اور اختر کی جوانی کی نیند تھی مگر حضرت نے ہم کو ہر وقت مستعد پایا میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں ولا فخر یا ربی لیکن اس سے کسی کی تنقید مراد نہیں ہے جیسے میر صاحب کی سستی معذوریت کی وجہ سے ہے میر صاحب میرے پاس سے پانچ سال کے لیے غائب ہو گئے تھے کیونکہ بیمار ہو گئے تھے یہ جتنا کام کر رہے ہیں اور میرا جتنا ساتھ دے رہے ہیں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے انہیں دوبارہ عطا فرما دیا کی خوشی ہو رہی ہے سے بھی مضمون کی سب مضمون کی تبدیل ہو رہی ہے آج حضرت کی کرامت ہے سبحان اللہ یہ جتنا کام کر رہے ہیں اور میرا جتنا ساتھ دے رہے ہیں اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے انہیں دوبارہ عطا فرما دیا ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر حضرت اللہ تعالی انتظام نہ فرما دے تو آج یہ عشق و محبت کی باتیں ہم کہاں سے پاتے میں تو ان سے بالکل محروم ہو گیا تھا ان کے لیے میں ملتظم پر اور بیت اللہ میں بہت رویا لیکن اس کے باوجود میرا دل یہ چاہتا ہے کہ طالب اور مرید کی رگ رگ میں عشق الہی کی آگ کی چنگاریاں بجلی اور کرنٹ دوڑ رہا ہو تو اگر وہ عالم بھی نہیں ہے تو بھی ان شاء اللہ تعالی بہت بڑا صاحب نسبت ہوگا سبحان اللہ اور اگر عالم ہوگا تو اتنا بڑا صاحب نسبت ہوگا جس سے ایک عالم زندہ ہوگا جس کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس سے قدرا خوش جہان زندہ ہوں کہ اپنے نفس کو مار دو یعنی بری خواہشات کو مغلوب کر دو تو ایک جہان تم سے زندہ ہوگا دیکھ لو آج مولانا رومی سے سارا عالم زندہ ہو رہا ہے یا نہیں کچھ جا کچھ مندم نفس نے تمہارے سردار یعنی تمہاری روح کو مارا ہوا ہے تم سے گناہ کرا رہا ہے نفس غلام ہے روح مالک ہے اگر روح نہ رہے تو نفس رہے گا لیکن افسوس نفس وہ نالا غلام ہے جس نے اپنے مالک کو قتل کر رکھا ہے یعنی مغلوب کر رکھا ہے اس لیے مولانا روبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس سے خود راخش جہاں زندہ پہلے نفس کو مارنے کا انعام سن لو رات بعد میں بتاؤں گا انعام یہ ہے کہ تم سے ایک جہان زندہ ہو جائے گا ورنہ دیکھ لو کہ کیسے کیسے ہو لما مصنفین گزر گئے آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا لیکن عادت حاجی داد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام جانتے ہو یا نہیں کتنے بڑے عالم تھے ان کی آو و گما سے سارے عالم میں قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا اب اس کا راز سن لو کہ یہ کیوں کہا کہ نفس کو مارو اس لیے کہ نفس تمہاری روح کا قاتل ہے تمہاری روح سے گناہ کرا رہا ہے روح بالکل بےکس ہو چکی ہے جہاں چاہتا ہے سنیما وی سی آر بد نظری وغیرہ کراتا رہتا ہے لہذا اس ظالم سے قتل کا احساس لو اس کو غلام بناؤ وہاں کہتے ہیں کہ اگر نفس کو مان لیا تو تم سے جہان کیسے زندہ ہوگا یعنی تمہارے ذریعے بہت بڑے بڑے اور یہ اللہ کیسے پیدا ہوں گے اس کی دلیل بھی پرانے پاک سے بیان کر رہے ہیں مولانا روبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے وہ آیت نہیں تلاوت کی وکیل کے ساتھ یہ حیات ہوئی اول الباس ایک قاتل کو قتل کر دو تو کتنے لوگ زندگی پا جائیں گے واہ واہ واہ تو مولانا روبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں اگر تم نفس سے اپنی روح کا قصاص لے لو اس کو مار دو مغلوم کر لو تو تم کو حیات عطا ہوگی تم کو تو حیات عطا ہوگی ہی لیکن تمہاری حیات سے کتنے حیات یافتہ ہوں گے یعنی تم ایسے اللہ والے بنو گے کہ تمہاری ذات سے کروڑوں اللہ والے بن جائیں گے اور اگر نفس کی غلامی کرتے رہو تو خود بھی ذلیل رہو گے اور تم سے کسی کو نفع بھی نہیں ہوگا چاہے لاکھ علم ہو کاتے ملفوظات کے شہد ہو چاہے جامع ملفوظات شہر ہو اور چاہے قائل ملفوظات شہر ہو لیکن چونکہ نفس زندہ ہے گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے لہذا اس کا نفع نہ لازم رہے گا کہ خود کی سائے بے نسبت قویہ نہیں رہے گا اور نہ ہی نسبت متعدیہ ہوگی یعنی دوسروں کو اس سے فیض نہیں ہوگا اس لیے شہر پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک دن تو ہر ایک کو مرنا ہے اور مر کے گناہ چھوڑنا ہے یا نہیں بتاؤ موت کے بعد کوئی گناہ کر سکتا ہے تو جب مجبورن چھوڑو گے تو ابھی کیوں نہیں چھوڑتے ہو اس مجبوری کے چھوڑنے پر تو کوئی انعام بھی نہیں با اختیار ہوتے ہوئے ابھی گناہ چھوڑ دو تو ولی اللہ ہو جاؤ گے اللهم اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد وعلى ال وبارك وسلم لا لا لا لا اله اله اله اله الا الا الا الا انت انت انت انت انت سبحانك سبحانك سبحانك اني اني اني اني كنت كنت كنت من من من الظالمين الظالمين الظالمين اسالك باني اشهد انك الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا اللہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا اے اللہ سنانے والے کو بھی توفیق کامل نصیب فرما سننے والوں کو بھی حاضرین حاضرات کو اے اللہ ہم سب کو اپنے مشاہد کے ادب اور عظمت کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے مشاہد کی محبت نصیب فرما یا اللہ ہمارے قلوب میں ہمارے مشاہد کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیجیے اور ہمارے مشاہد کے قلوب میں ہماری محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیجیے یا اللہ ہم سب کو اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما ایسا ایمان و یقین نصیب فرما کہ ہم ایک گناہ بھی نہ کریں ایک گناہ بھی نہ کریں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور اگر پھر بھی خطا ہو جائے تو جب تک آپ کو رو رو کر منع نہ لیں اے اللہ ہم سب سے ہم ہم کو چین نہ دیجیے جب تک کہ ہم آپ کو رو رو کر منا لیں منا منا نہ لیں اور آپ کی طرف سے مغفرت اور بخش نہ لے لیں اے اللہ ہم میں سے کسی کو ہم بڑے کمزور ہیں اے اللہ ہمارے ہم سے ہماری ذات سے ہماری ذات سے ہمارے شہر کو کبھی جو تکلیف پہنچی ہو ہم سے ناقدری ہوئی ہو اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم نے جو ان سے آپ کے فضل سے ان سے جو دولت پائی ہے اے اللہ اس میں ترقی بھی عطا فرما دیجیے اے اللہ اس سے مستفید فرما دیجیے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اللہ ہمارے دلوں میں اے اللہ اپنی محبت کو پیوست فرما دیجیے دل و جان کے اندر اے اللہ پیوست فرما دیجیے ہماری جانوں میں اپنی محبت کو بسا دیجیے اللہ عمنی اصل کا حکبت محب محب ولحم الذي يبلغني حبك اللہ اللہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے ہم سب کو اس وقت تک اے اللہ موت نہ دیجیے جب تک کہ ہم آپ کے کامل فرما بردار نہ ہو جائیں اور جب تک کہ ہم آپ کی کامل نافرمانی کامل طور پر نہ چھوڑ دیں آپ کی نافرمانی کامل طور پر نہ چھوڑ دیں اللہ الباطل بادنگا یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما یا اللہ میرے مرشد میرے محبوب قطب حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب یا مکات اللہ کو خوب صحت خوب عافیت خوب قوت جسمانی سے نواز دیجیے اے اللہ خوب خوب عافیت خوب خوب قوت جسمانی روحانی عطا فرمائیے اے اللہ حضرت سے حضرت کا سایہ ہمارے سروں تا دیر سلامت رکھیے خوب صحت اور قوت اور آصف کے ساتھ اور میرے حضرت کے ساتھ تمام خاندان والوں پر بھی اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرمان اور ان کے اے اللہ میرے شہر کے گھر والوں کو اور اے اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما ہم کو بھی اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمارے تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمان نے عالم کو یا کریں جلد فرما کر اے اللہ اور یا ایسے دیکھیں کی پت انتہا عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا کامل عاجل مستقر عطا فرما یا اللہ جن کی روزی میں روزی میں پریشانی ہے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما آسان حلال بابرکت رسم نصیب فرما اے اللہ اور جن کے رشتے نہیں آئے اے اللہ ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما دے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما دے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ سے نواز دے اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں ہماری آنکھوں کی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ والا بنا دے با تقوا با خدا کر دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی اجمعین آمین آمی اللہ ایک رشتے دار ہیں اور ان کے بچہ وہاں گھومنے کے لیے لوگ گئے تھے وہاں کچھ ایسا غلط فہمی ہوئی وہاں والوں کو کہ وہ بیچارہ اس کو غالباً چوری کے الزام میں پکڑ لیا چھوٹا بچہ ہے بہت ہی شریف خاندان کا ہے اور وہ ہم نے یہ سنا معلوم ہے کہ اصل بات میں کیا ہے یہ سنا کہ وہ کوئی عورت ٹیکسی سے اتر رہی تھی اس کا پرس اس میں رہ گیا تو وہ اس کو اٹھا کے دینا چاہ رہا تھا اچانک بلا اس کو پکڑ لیا اب وہ بری تو ہو گیا الحمد للہ لیکن اس کے وہ جو آخری کاروائی ہے فائل وہ بھی مکمل کافی عرصہ ہو گیا چارہ وہ چکر لگا رہا ہے عدالت کے وہ وہاں کی زبان بھی نہیں جانتے کہ زبان کا ہی مسئلہ ہے تو وہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد خلاصی نصیب فرمائے اللہ کا شکر ہے کہ بری تو ہو گیا عدالت نے کہہ دیا کہ یہ اس کے قصور نہیں ہے یہ قصور ہے لیکن بس وہ جو عدالت کی کاروائی ہوتی ہے اس کی تبدیل میں دیر ہو رہی ہے اور چھوٹا بچہ اکیلا ہے چاہ وہاں وہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد خلاصی نصیب فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے والدین کے پاس پہنچا کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے اچھا شادی کر لیتا تو شادی کر کے پاکستان آ جاتے جاتا تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس سال دو سال بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے وہ اپنے دوست کو کہتا ہے یار میری بیوی کا انتقال ہو گیا چائنیز کی وہ اس کا دوست کہتا ہے چائنیز کی چیزیں چائے نہیں ہیں ایک بچہ جو ہے نا ایک بچہ جو ہے نا ہاں۔ ٹیچر جو ہے نا وہ وہ وہ ہے کہتا آپ کو ڈاکٹر آپ کی بیوی پانچ گھنٹے کی مہمان ہے معاف کرنا میں نے بچا نہیں پایا شور نہیں معافی کی کوئی بات نہیں جہاں بیس سال گزر گئے وہاں پانچ گھنٹے اور سے بیوی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں مر گئی تو آپ کا کیا ہوگا شوہر اور میں سوچتا ہوں کہ اگر تم نہ مری تو میرا کیا ہوگا شوہر بیوی سے ڈیئر آج کسی ہوٹل میں چائے پینے چلے بیوی کیا بات ہو گئی شوہر بات تو کچھ نہیں میں کب دھوتے دھوتے تنگ آ گیا بیوی تم نے کبھی یہ سوچا کہ میری شادی کسی اور سے ہوتی تو کیا ہوتا شوہر نہیں میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا ایک سکھ پہلی بار جہاز میں بیٹھا جیسے ہی جہاز کا اگلا ٹائر اوپر ہوا سردار نے پائلٹ کو مارنا شروع کر دیا اور بولا میں پہلے ہی ڈرا ہوا ہوں اور تو ویلی مار رہا ہے ڈاکٹر پپو سے ہاں بیٹا آپ کو کیا بیماری ہے پپو سینے میں درد ہے ڈاکٹر سگریٹ پیتے ہو پپو ہاں مگر صرف گولڈی بھی منگوانا شور محبت سے میں تمہارے ساتھ سو سال تک رہوں گا بیوی اس کے بعد منہ مارنے کا ارادہ ہے آدمی تیری بیوی میرے قبضے میں ہے ثبوت کے طور پہ دو انگلیاں بھیج رہا ہوں شور ثبوت نا کافی ہے زبان بھیج سکھ بیٹا جا ایک گلاس پانی لے کر آ دوسرا بیٹا ابا یہ تو ہے ہی بےغیرت آپ خود اٹھ کے پانی پی سخت مزاج عورت نے مرد کو کہا اگر تم میرے شوہر ہوتے تو میں تمہیں زہر دے دیتی مرد اور اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں بخوشی زہر پی لیتا بیوی شوہر سے چلے آنکھ مچوری کھیلتے ہیں اگر آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا تو ہم شاپنگ کرنے چلیں گے شوہر اگر نہ ڈھونڈ پایا تو بیوی ایسا تو نہ کہیں میں دروازے کے پیچھے ہی چھپوں گی پولیس بی بی آپ بہت بہادر ہیں آپ نے ڈاکو کو بہت مارا عورت کاپتے ہوئے مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکو ہے میں تو سمجھیے میرا شوہر ہے دیر سے گھر آیا ایک سیکھ ایک سیکھ ایک سیکھ دکان پر گیا اور اس نے دکاندار سے کہا یہ الماری کتنے کی ہے دکاندار نے جواب دیا ہم سکھ کو مال نہیں فروخت کرتے سکھ کو بہت برا لگا سکھ گیا اور اس نے اپنی پگڑی وغیرہ اتار کے دوبارہ دکان پہ جا کے کہا یہ الماری کتنے کی ہے دکاندار نے سکھ کو دیکھا اور جواب دیا ہم سکھوں کا مال نہیں فروخت تھے سکھ کو بہت برا لگا سکھ دوبارہ گیا نے کوٹ پینٹ پہنا اور ٹائی لگائی اور ٹائی واڑی ختم پھر گیا اور بولا یہ الماری کتنے کی ہے دکاندار نے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھا اور کہا ہم سکھوں کو مال نہیں فروخت تھے سکھ کو بہت غصہ آیا اس نے کہا بھائی کیا بات ہے میں تین دفعہ آیا ہوں اور ہر دفعہ تم یہی کہتے ہو تم کس طرح پہچان کیا گیا میسج کو تین دفعہ آئے تو تین دفعہ تم نے سامنے پڑے ہوئے فریج کو کہا یہ الماری کتنے کی جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Thank you.